روزانہ بمباری ہوتی ہے میں نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہوں اللہ گواہ ہے افغانستان کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دشمن خود چل کے آیا ہے اب دو دو ہاتھ کرنے کا مزہ آئے گا شہیدوں کے جسم بکھرتے ہیں باقی ساتھی اٹھا کے دفن کرتے ہیں اور آزم کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کا بدلہ ہم انشاءاللہ لیں گے رشیا سے لیا تھا سوویت یونین سے لیا تھا تو امریکہ کس بات کی مولی ہے کہ اسے معاف کر دیں گے بز دل پندرہ ہزار فٹ کے اوپر سے آ کے بم مار کے بھاگ جاتے ہیں آپ نے خبروں میں سنا امریکہ کے پینٹاگون نے اپنی فوج سے کہا کہ امریکی لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں تو لکھا ہوا تھا پہلے دن حملہ ہوگا آدھے طالبان ختم دوسرے دن حملہ ہوگا باقی طالبان ختم تیسرے دن وہاں حکومت قائم ہو جائے گی عبد الحق صاحب بھی ہوں گے کمانڈر عبد القدیر بھی ہوں گے حامد کرزئی بھی وہاں پر ہوں گے برہان الدین ربانی بھی وہاں ہوں گے پھر اس کے بعد جوڑ توڑ کا عمل شروع ہوگا مگر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ایک مہینے کی بمباری ہو گئی کچھ نہیں ہوا امریکہ میں بے چینی پھیل گئی پینٹاگون گون والوں سے کہا کہ کچھ کرو انہوں نے اپنے چند کمانڈوز کے سامنے نقشے رکھے اور نقشے رکھ کے کہا دیکھو افغانستان کا فلاں علاقہ بالکل خالی ہے وہاں نہ ملا عمر ہے نہ اسامہ ہے وہاں صرف ریت ہے چٹان ہے تم وہاں پیراشوٹ کے ذریعے اتر جانا ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلم بن جائے گی ادھر فائرنگ کرنا ادھر برسٹ مارنا ذرا لیٹ کے پوزیشن سنبھالنا ذرا کھڑے ہو کے دھاڑنا ہم قوم کو فلم دکھائیں گے کہ دیکھو ہالی ووڈ کے فنکار وہاں لڑنے چلے گئے ہیں اور کیسے طالبان کا سفایا کر رہے ہیں اللہ کا کرنا دیکھو انہوں نے خالی جگہ منتخب کی تھی ابھی کمانڈوز اتر رہے تھے افغانی مجاہدین کو مجاہدین کو علم ہو گیا چاروں طرف سے گھیر کے وہ مارا کہ اپنی لاشیں چھوڑ کے چلے گئے پینٹاگون نے کہا ہم قوم کو نمائش دکھا رہے تھے اور اپنے بارہ کمانڈوز سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں